جی السلام علیکم مفتی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ آفس میں جب کام کرتے ہیں اس میں مارکرس ہوتے ہیں اور مارکرس میں جو سیاہی ہوتی ہے اس میں اسپرٹ ملی ہوئی ہوتی ہے تو اگر غلطی سے وہ مارکر ان کے ہاتھ میں لگ جائے اس کا مطلب ہے کہ اسپرٹ ان کے ہاتھ میں لگ گئی جو کہ ناپاک ہے تو ان کو نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ دھونا پڑے گا پھر وضو کرنا پڑے گا یا وضو کر لے وہ کافی وہ کافی ہوگا تو اس بات میں کچھ بتائیے گا جی ایسی حالت میں جس مارکر کی سیاہی میں یعنی یہ ہو کہ اس میں اسپرٹ وغیرہ ہے تو ایک تو ایسے مارکر سے کوشش کرنی چاہیے کہ پرہیز کیا جائے خاص کر اللہ رسول کے نام لکھنے میں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ کو لگ جائے تو ہاتھ کو دھونا چاہیے وضو نہ بھی کرے وضو اس سے ٹوٹے گا تو نہیں یعنی ہاتھ میں اگر کوئی چیز لگی ایسی جو ناپاک ہے یا حرام ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں کیونکہ وضو کی یعنی مفاصد میں یہ چیز نہیں آتی کہ اس کو یہ چیز فاسد کرتی ہے لیکن ہاتھ کو بہرحال وہ دھو دے اور اگر تازہ وضو کرے تو بہت بہتر ہے